سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی ادھر مسجد میں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے ان میں سے ایک خوشے میں خشک اور ردی قسم کی کھجوریں تھیں آپ نے لاٹھی اس خوشے پر ماری اور فرمایا اگر یہ خوشہ صدقہ کرنے والا چاہتا تو اس سے عمدہ صدقہ کر سکتا تھا یہ آدمی قیامت کے دن بھی ناکارہ کھجوریں ہی کھائے گا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اہل مدینہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم اس شہر کو چالیس سال تک کے لیے پرندوں اور درندوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوافی سے مراد پرندے اور درندے تھے ہم کہتے تھے بے شک یہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو اجمی لوگ کراکی کہتے ہیں حدیث نمبر چونتیس سو چوالیس مسند احمد